تو جس طرح کی بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سمیت تقریباً چودہ سو کے قریب صحابہ کرام تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا طرف یعنی شریف جانے کا ارادہ کیا تھا کہ عمرہ ادا کر سکے تو جب ریجے کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ مشتقین مکہ نے ان کو آگے جانے سے روک دیا تو خیر پھر بات اتری مذاکرہ شروع ہو گیا صلح مشہور جو صلح ہے وہ صلح ہو گیا اور یہ بتایا گیا مشکین کی طرف سے کہ اس سال جو ہے نا عمرہ نہیں کر سکیں گے آئندہ سال پھر آپ آئیں گے تو عمرے کی اجازت ہوگی اور بھی پانچ چھ شرائط اور بھی تھے تو ایک تو یہ بات تھی تو جب رسول اللہ اس کے نتیجے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا عمر عمرہ قضا ادا کرنے کی کوشش کی اور بعد میں جب گیا آئندہ سال تو پھر صحابہ اکرام کو یہ خطرہ ہوا یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جائے اور یہ جو مشتقین مکہ ہے اگرچہ ہمارے ساتھ تو معاہدہ کیا ہے لیکن اس معاہدے کی فضداری نہ کریں گے اور ہم پہ الٹا چڑھائی کریں گے تو اس خوف کی وجہ سے اس خدشے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پریشان تھے اور ان کی کی پریشانی جو ہے تین وجوہات بنا نمبر ایک کہ ابھی تک چونکہ یہ مکہ مکرمہ میں تھے تو جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ مکی زندگی ہے تقریباً تیرہ سال پر مشتمل ہے تو مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی اور تو پھر بعد میں مدینہ منورہ یعنی جب وہاں گئے تو پھر باہر دی گئی تو یہاں پہ تین وجوہات کی بنا پر صحابہ جو ہے نا ان کو خطرہ تھا پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ اشور حرم چل رہے تھے جس طرح کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ چار ہے نمبر ایک شوال زکادہ ذلحج اور رجب یہ تین مہینے جو ہے نا ان کو اشور حرم کہا جاتا تھا اور یہ جو عمرہ کر رہے تھے کا مہینہ تھا ایک تو اشر حرم تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعات تھی جنگ کرنے کی لڑائی کرنے کی اور دوسرا یہ حالت احرام میں بھی تھے اور تیسرا حدود حرم بھی تھا تو ان تین وجوہات کی بنا پر جو ہے نا وہ پریشان تھے کہ یہ تو اشر حرم بھی ہے ہمیں اجازت بھی نہیں ہے لڑائی کی اور دوسری بات ام حالت احرام میں بھی ہے اور تیسری بات کہ حدود حرم میں بھی ظاہر سی بات ہے جب عمرہ کریں گے حدود کے اندر یعنی حرم کے اندر جائیں گے تو اس وجہ سے کرام پریشان تھے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ایک کریمہ نازل فرمائی کہ اگر ان کی طرف سے ابتدا ہو گئی یعنی انہوں نے حملہ کر دیا تو مسلمانوں کی بھی اجازت ہے کہ ان کے ساتھ کرے جہاد کرے اس ایڈ میں کا تذکرہ ہے ولما اب آتے ہیں کی ولما صد صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت عامر حدیبہ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتلا شریف سے منع کیا گیا حدیبیہ کے سال وصالح الكفار على ان يعود العام القابل اور کفار نے اس بات پر رسول کی کہ آئندہ سال آئیں گے على ان يعود العام القابل کہ آئندہ سال لوٹیں گے آئیں گے یعنی عمرہ کرنے کے لیے ويخلو له ويخلو له مکہ ثلاث اور مکہ مکرمہ تین تک جو ہے نا خالی کیا جائے گا مکم کر وقاف اللہ تفیع قریش اور صحابہ کرام کو خطرہ ہوا ہوا ہوا اندیشہ ڈر کہ قریش خلاف معدے کی خلاف ورزی نہ کرے ہم پر حملہ نہ کر جائے ان کے ساتھ قتل نہ کرے یعنی وہ ہم پر ہمارے ساتھ قتل نہ کرے وکرہ المسلمون فقالهم فی الحرم والاحرام وشر الحرم اور مسلمانوں کو یہ نہ پسند تھا اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے پسندیدہ نہیں سمجھتے تھے فقالهم ان کے ساتھ جنگ کرنا لڑائی کرنا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے بس میں نہیں تھا یہ کر نہیں سکتے لیکن ان تین وجوہات کی بنا پر جو ابھی پہلے بھی بتایا اور ابھی بھی پڑھیں گے نمبر ایک فی الحرم ہے کہ ہم ان کے ساتھ حدود حرم میں حرم کے اندر ہی لڑائی کی نوبت آئے گی اگر لڑائی ہو گئی نمبر دو بال احرام اور احرام کی حالت میں ہم احرام میں ہوں گے اور نمبر تین اشور حرم میں تو اس وجہ سے ان تین وجوہات کی بنا پر مسلمان کو خطرہ تھا اور اشور حرم حرم میں اور احرام کی حالت میں حدود حرم میں ان کے ساتھ لڑائی کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور ابھی تک اس کی اجازت بھی نہیں تھی آئے تھے کریم سے وقاتل فی سبیل اللہ وقاتل فی سبیل اللہ اور لڑائی کرو جنگ کرو اللہ تعالی کی راستے میں راستے میں اعلی دین یعنی اس کی دین کی سربلندی کے لیے اس کی دین کے انشاء ہونے کے لیے الذين يقاتلونكم ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرے من یعنی کفار کفار میں سے ولا تعذوا عليهم بالابتداء اور تم تجاوز نہ کرو ان پر ابتداء کرنے سے یعنی اگر انہوں نے ابتدا کی پہل انہوں نے کی تو تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کر لینا لیکن تمہارے طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے القتال قتال کے ساتھ ان اللہ علیہ حب المعترین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تجاوز کرنے والوں کو المتجاوزین یعنی جو تجاوز کرنے والے ہیں حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں ماحود الحم جون کے لیے حد بندہ گیا ہے وہاں حضم منسوخ میں آئے تین اور جو قول ہی یہ جو آیت کریمہ ہے یہ منسوخ ہے ابتدا بالقتال سے گویا کہ یہاں پہ ابھی تک اقدامی جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی تو جہاد کی دو ہوا کرتی ہے ایک اقدامی اور ایک دفاعی دفاعی کہ مسلمان جو نہ صرف اپنا دفاع کر رہے ہو اور اقدامی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان شان شوکت میں ہو اور ان کے پاس وسائل جو دستیاب جو وسائل ہے یا روزے جو وسائل ہے وہ ہو تو شان و شوکت بھی ہو ان کی حکومت بھی ہو پاور بھی ہو تو پھر وہ اگر مسلموں پر حملہ کر سکتے ہیں تو شروع میں صرف دفاعی جہاد کی اجازت تھی پھر بعد میں اقدامی جہاد کی اجازت بھی دی گئی تو یہاں تک یہ جو آیت کریمہ ہے یہاں تک اقدامی جہاد اقدامی جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی تو اس وجہ سے لیکن خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ جو صورت برا کی جو آیت کریمہ ہے اس سے منسوخ ہے جو اگلی جو آیت کا جو حصہ ہے وقت لوم ہے

جہاں تم ان کو پاؤ جہاں تم ان کو پاؤ وجد تمہم یعنی جہاں تم ان کو پاؤ جہاں موقع ملے ان کو قتل کر لو واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور ان کو نکالو اخرجوہم اور اخرجوہم اور ان کو نکالو من حیث اخرجوکم جہاں سے تمہیں نکالا ہے ای من مکہ یعنی مکہ مکرمہ سے وقد فعل بهم ذلك عمل فتح اور یہ فعل ان کے ساتھ کیا گیا اور یہ ان کے ساتھ کیا گیا عمل فتح کی دن یعنی جب مکہ مکرمہ فیل فتح ہوا اس وقت یعنی نیچے لکھا ہوئے بنسکر میں وہ العام السامن یعنی سن آٹھ ہجری کو تقریبا سن آٹھ ہجری کو یہ صلح ربیہ جو ہے نا سن چی ہجری کا واقعہ ہے اور فتح مکہ غالبا سن آٹھ ہجری کا ہے تو یعنی دو سال بعد ان کے ساتھ یہ کیا گیا یعنی مکہ مکرمہ سے ان کو نکالا گیا کفار کو والفتنہ تو الشرک منہم والفتنہ تو اور فتنہ الشرک یعنی شرک کرنا ان میں سے اشد سخت اعظم و بڑا ہے من القتل قتل قتل سے سے فتنہ جو ہے ہے ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر اضافہ لہم فی حرم میں والاحرام لذی اور او الاحرام ہے اللہ جی سعدان تموخو او جس کا تم بھی عزت کرتے ہو جن کو تم بھی محترم معزز مکرم سمجھتے ہو ولا تقاتلهم اذا المسجد الحرام اور تم قتل نہ کرو مسجد حرام میں اور تم قتل نہ کرو اور تم ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام میں ای فی الحرام یعنی حدود حرام ہے حتی یقاتلکم جس کا کہ بتایا گیا یعنی تمہارے حدود حرام کے اندر آپ کی طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے ابتدا کی انہوں نے پہل کیا انہوں نے اقدام کیا تو پھر آپ کو مسلمانوں کی بھی اجازت ہوگی فی الحرم یعنی حرم شریف میں حتی یقاتلو کم یہاں تک ہو تمہیں ہر ساتھ لڑائی کرے فیہی اس حدود حرم میں حرم شریف میں فین قاتلو کم فیہی اگر انہوں نے تمہارے ساتھ حرم میں لڑائی کی فقتلو ہم تو تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو جہاد کرو قتال کرو فی فی فکرات بلاد فی الافعال الثلاثہ یعنی یہ جو تین افعال ہے یہ قاتلو قاتلو فقتلو ان میں ایک طرح میں جو ہے نا ان تینوں افعال میں بغیر الف کے بھی پڑا گیا ہے ذالک اسی طرح القتل و اخراج یعنی قتل کرنا اور نکالنا غیر کی بارے جب جنگ ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے قتل ہوتا ہے تو اس میں قتل تو ہوتے ہیں تو یہ جو قتل کرنا ہے اور یا جب بندہ فاتح بن جاتا ہے مسلمان فاتح بن جاتا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے یا تو اسلام قبول کریں گے تو کفار کے لیے عام کفار کے لیے تو یہ ہے کہ وہ یا تو اسلام لے آئے اگر اسلام اپنے مرضی سے لانا چاہتا ہے نمبر ایک نمبر دو اگر اسلام نہیں لانا چاہتے اپنے کفر پر برقرار رہنا چاہتے ہیں تو جزیہ ٹیکس ادا کر کے حکومت کو رہے اور یا تو چلے جائے لیکن جو جزر عرب میں جو مسلمان ہوں گے ان کے لیے صرف دو ہی آپشن ہے نمبر ایک یا تو مسلمان ہو جائے اور یا قتل ان کے لیے جزیے کی سہولت نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہاں پہ یعنی، جزیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا گیا ہے اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل یعنی جزیر جزاک کے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کو دیکھا ہے اور رسول اللہ وسلم نے تریسٹھ سالہ زندگی انہی کے اندر گزاری ہے تو اہل عرب جزیرت العرب جو کفار ہوں گے مشرقین ہوں گے ان کو جو ہے نا یا تو اسلام لے آئیں گے اسلام لے آئیں گے تو یہ معمون ہوں گے ان کا خون محفوظ ہوگا اگر اسلام نہیں لائیں گے تو ان کیا جائے گا یعنی ان کو قتل کیا جائے گا تو جزیرت العرب کے جو مسلمان ہیں جزیرت العرب کے جو کفار ہے ان کو ان دو اپشن کے علاوہ کوئی اور مزید اپشن نہیں دیا جائے گا قذالک القتل والاخراج اسی طرح قتل کرنا اور نکالنا جزاء الکافرین یہ کافروں کا بدلہ ہے جزا ہے تو انتہو اگر وہ رک گئے ان یعنی کفر سے اسلم ایمان لے کے بشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم کرنے والے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والے ہیں یعنی اگر وہ اسلام لے کے آئے تھے مشرق تھے جو بھی تھے اس کو چھوڑ کر اسلام لے آئے تو پھر اسلام سے قبل جو ان سے گناہ ہوئے ہیں یا ان سے جو غلطیاں ہوئی ہے خطائیں ہوئی ہیں ظاہر سی بات ہے بہت کچھ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہے اور بہت رحیم ذات ہے وقاتلوہم اور تم ان کے ساتھ قتال کرو حتی لا تکونا توجد فتنتن یہاں تک کہ قاتلوہم اور تم ان کے ساتھ قتل کرو قتال کرو جنگ کرو لڑائی کرو حتی لا یہاں یہاں تک تک کہ کہ فتنہ فتنہ توجدو نہ ہو شرک مانا شرک یعنی حتی لا یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو شرک ختم نہ ہو دین للہ اور ہو دین عبادت یعنی بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی لیے یعنی بندگی عبادت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہو اللہ تعالیٰ کی سوا اللہ تعالیٰ کی مسوا کسی اور کی بات نہ ہو معبود صرف ایک ہی اللہ ہو وحدہ لا يعبد سوا ہو وحدہ لا شریک جو کہ اکیلا ہے اپنی ذات اس پاک میں اور اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہ کی جائے فرین یعنی انتہاو اگر وہ رکھ ان شرک شرک کرنے سے فلا تاہدو علیہم تو تجاوز نہ کرو ان پر دل علی حاضر فلا عدوان اعتدان بکتن او غری یعنی فلا عدوان اس کے برکوی تجاوز نہیں ہے بقتل نوار یعنی ان کو قتل کرنا یا ان کو بگانا ان کو نکالنا جو ہے نا اگر یہ اسلام لے کے آئے تو جب یہ اسلام لے آئیں گے تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور جس طرح دوسرے مسلمان محفوظ معمون ہے تو یہ بھی اسی طرح معمون و محفوظ رہیں گے بشرط کی یہ اسلام لے آئے اسلام قبول کر لے ظالمین مگر ظالمین پر یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں جو سے تجاوز کرنے والے ہیں جو اسلام نہیں لائیں گے ظاہر سی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ذات ہے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوگی یہاں پہ جو فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اوپر آیت میں تو یہ جو ایسی کہ تم ان سے لڑتے رہو جانتا کہ فتنہ باقی نہ رہے تو قرآن کریم کے اور مقامات پر بھی اس لفظ کا تذکرہ کیا گیا اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی کی اس کی مختلف ہے اور یہ ظلم اور تشدد کے معنی میں استعمال ہوا کرتا ہے اور یہاں بھی یہی معنی مراد ہے کیوں کس طرح اس طور پر مکہ جو ہے نا مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے سے روکتے تھے صرف روکتے نہیں تھے بلکہ ان پر تشدد بھی کرتے تھے بہترین تشدد کیا کرتے تھے تاکہ یہ اسلام کی طرف جو ہے نا نہ آ سکے اور اسلام پر عمل پیرا نہ ہو تو تشدد کے ذریعے سے یا مار پیٹ کے ذریعے سے یا ان کو دمکانے کے ذریعے سے جو ہے نا اسلام سے منع کیا کرتے تھے تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کو قتل کرنا جو ہے نا اپنے بہت بڑی بات ہے لیکن کتنا جو اس سے بھی بڑھ کر ہے کتنا اس سے بھی بڑھ کر ہے تو جہاں کتنے کا ختم کرنا قتل کے بغیر ممکن نہ ہو تو وہاں پہ قتل کے سوا چارہ نہیں ہوگا اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جہاد کی جو مشروعیت ہے جہاد کی جو مشروعیت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے عیسائی کو یا جو بھی غیر مسلم ہو اس کو اس بات پر مجبور کرے کہ آپ نے ہر حال میں ضروری لازمی طور پر اسلام لے کے آنا ہے جہاد اس لیے نہیں ہے بلکہ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ عام حالات میں جو ہے نا کفار کے لیے اگر کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا یعنی غیر مسلم مسلمان نہیں ہونا چاہتا اپنے کفر برقرار رکھنا برقرار رہنا چاہتا ہے تو اس صورت میں جو ہے نا جزیہ کی صورت میں یعنی جزیہ دے کر اسلامی حکومت کو چک دے کر اسلامی حکومت میں وہ رہ سکتا ہے اور جس طرح مسلمان کا خون مال محفوظ ہوگا اس جزیہ ادا کرنے والے غیر مسلم کا خون مال بھی محفوظ ہوگا تو عام جو کفار ہے ان کے لیے تین آپشن ہے نمبر ایک یا تو وہ مسلمان اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں اپنے مرضی سے تو ان کی مرضی ہے صحیح ہے پھر تو کوئی بات بھی نہیں ہے نمبر دو کہ وہ جزیا ٹیکس ادا کر کے مسلمانوں ہی ملک میں رہے اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہے نا ان کے ساتھ کسال کیا جائے گا اور جو جس طرح کے پہلے بتایا گیا جس طرح کے جو کفار ہے ان کے پاس صرف آپشن ہے یا تو وہ مسلمان ہوں گے اگر مسلمان ہی ہے تو تلوار یعنی ان کے ساتھ لڑائی ہوگی کیوں اس وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری زندگی وہاں گزاری ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے ان کو دیکھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب تھی اور قرآن کریم بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا صرف یا تو ایمان لے کے آئیں گے اگر ایمان نہیں لے کے آئے تو ان کا جہاد ہوگا ومن انتہا فلیس بظالم فلا عدوانا ومن انتہا اور جو ان میں سے رک جائے اور جو ان میں سے باز آ جائے رک جائے بظالم ظلم سے فلا عدوانا تو فلا عدوانا علیہ تو اس پر کوئی تجاوز نہیں ہوگا کوئی اس پر جائیتی نہیں ہوگی الشہر الحرام المحرم مقابل شہر الحرام فکما قاتلوکم فی فقتلوهم فی مثلی رد الاستعظام المسلمین ظال کا اس آیت کریمہ میں جو ہے نا یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو چونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ حالت احرام میں بھی ہے اور حدود حرام میں بھی ہے اور عشر حرم بھی ہے جو کہ چار مہینے ہیں تو ان تین وجوہات کی بنا پر ان کو خطرہ تھا تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ وہ محترم ہے معزز ہے اس وقت تک جو ہے نا ان کی حرمت برقرار تھی اس وقت تک اجازت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ اگر انہی مہینوں میں جو ہے نا وہ اکثر لڑنا چاہتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی ایجاد ہے انہی مہینوں میں ان کے ساتھ لڑے اور رہ گئی یہ بات کہ اب ان اشروں کی حرمت برقرار ہے نہیں تو طور پر جمہور علماء کے نزدیک جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ حرم کی جو حرمت تھی وہ اب منسوخ ہو چکی ہے حرم کی حرمت اب منسوخ ہو چکی ہے اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن سوالوں جن آیت کریمہ میں ان کی ممات کا تذکرہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تو منسوخ ہے منسوخ ہے اور اب جو ہے نا مہینوں میں لڑائی کی اجازت ہے شہر الحرام حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے حرمت والے محرم مقابل میں شہر الحرام ہے محرم شہر الحرام محرم کے حرمت والے شہر الحرام حرمت والے المحرم مقابل یعنی مہینوں کی مقابل ہے مقابل ہے بشہر الحرام شہر حرام کے ساتھ محترم مہینوں کی رعایت سے حکمہ قاتلوکم فیہی جس طرح کہ تم جس طرح کہ ہو فکما قاتلوکم فیہی جس طرح کہ ہو تمہارے ساتھ قطع کرتے اس عشر حرم میں فقتلوہم جیمس مثلی تو تم بھی انہی عشر حرم میں ان کے ساتھ ستال کر رہنے اگر چیز تو نہیں ہے لیکن جب وہ ادا کریں گے وہ پہل کریں گے تو تمہیں بھی جو ہے نا بالکل اضاعت ہے رد الاستعظام المسلمین یہ جو ہے نا اس پر رد ہے جو مسلمانوں کو اس کو بڑا سمجھ دیتے یعنی کہ یہ عشر حرم بھی ہے احرام میں بھی ہے اور حدود میں بھی ہے تو اس کو جو ہے نا ناپسندیدہ برا سمجھتے تھے تو اس کی رد کے لیے ہے ذالک اول حرمات و جمع حرمہ ما یجب احترام اول حرمات اور یہ جو حرمات ہے یہ حرمہ کا جمع ہے اس کا مطلب کیا ہے ما یجب احترام جس کا احترام کرنا واجب ہو جس کا احترام ضروری ہو قصاص ان یقتص مثلها اذن فقحت یعنی بدلہ یعنی اگر کوئی اس کو توڑ دے گا تو اس کا بدلہ ویسا ہی دیا جائے گا اگر کوئی اس کو توڑ دے گا تو اس کا بدلہ ایسی دیا جائے گا تو من اعتدا علیکم تم میں سے تو من اعتدا علیکم تم میں سے جو تجاوز کرے تو من اعتدا علیکم تم پر جو تجاوز کرے بالقتال فی الحرام او الاحرام او شد الحرام لڑائی بالقتال لڑائی کے ساتھ حرم میں احرام کی حالت میں اشر حرم میں فاحت علیہ بمثل ما حد علیکم تو تم بھی ان پر تجاوز کرو ان جس طرح کی انہوں نے تجاوز کیا یعنی جس طرح انہوں نے تمہارا ساتھ معاملہ کیا ہے اس اشر حرم کے تقدس کو پامال کر کے لڑائی کیے تو تم بھی انہی کے ساتھ اسی اشر حرم میں لڑائی کر سکتے ہو احدان مقابل اس کو مشاکلت کی وجہ سے جو ہے نا احتجاج سے تعبیر کیا گیا مشاکلت کی وجہ سے احتجاج سے تعبیر تعبیر کیا گیا انتظار وسل کے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو فی الصار وسل کے معاملات میں یعنی مدد کرنے میں وعلم ان اللہ متقین اور جان لو یہ کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے فرزگاروں کے ساتھ ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہے فرزگاروں کے ساتھ ہے بلاونی مدد کے ساتھ اور بلاونی نصرت اور مدد کے ساتھ تھوڑا سا ہے اس کو فلا سے وان سے کو تم فرض کرو فیصل سبیل اللہ تعالی کے راستے میں ساتھ ہی جہاد وغیرہ یعنی اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہوئے جہاد میں یعنی جہاد کے پر خرچ کرو ولا بھی بایدیکم اور تم مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو اے انفسکم یعنی اپنے جانوں کو کہہ رہے تھے جو بایا یہ زائدہ ہے اللہ تعالی کا ہلاکت میں الحلاق بالانسان کی یعنی نفقت بالجہاد ہلاکت کس کو کہا جائے گا یہ خرچ کرنا خرچ کو روکنا ہے یعنی خرچ نہ کرنا ہے جہاد میں اوسر کی ہی یا اس اس کو چھوڑنا یعنی کے متعلق خرچ نہ کرنا اس میں خرچ نہ کرنا جہاد پر خرچ نہ کرنا یا اس کو بالکل چھوڑ دینا عدو علیکم اگر تم جہاد پر خرچ نہیں کرو گے یا اس کو چھوڑ دو گے تو تمہاری یہ اس باتوں کی وجہ سے تمہارا جو دشمن ہوگا وہ کبھی ہوگا مضبوط ہوگا تم پر واحسن بالنفقہ وغیرہ ان اللہ حبیل مسیح و اور خرچ میں جو انہیں احسان کرو خرچے میں ان اللہ بے شکل اللہ حبیل مسیح احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں ایو سی بہن یعنی اللہ سلام کو ثواب دیتے ہیں یہاں تک اگر کی بات سمجھ میں نہیں ہو تو کوئی سکتا انشاءاللہ آسان ہے چلو صحیح ہے ان شاء اللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل ہم یہ ہے رہ گیا ہے ورحمۃ اللہ ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ